تیرے جلوے بکھرے ہیں کو کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تجھ ڈھونڈنے کے لیے پھرا سرائے دہر میں در بدر تجھ ڈھونڈنے کے لیے پھیرا میں سرائے دہر میں در بدر رہی عمر بھر تیری جست جو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو اے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلال جلالو تو ہی بلبلوں کی نواز کی صداؤں میں تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں تو ہی قمریوں کی صداؤں میں تیرا نام پاک ہے سو بس جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بگو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل میں بکھ رہے کو بکو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جل جلالو تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن جہاں میں تیرے ہی رنگ بو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذل میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جلالو مجھ ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے مجھ ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے کہ رحیم تو ہے رعوف تو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک زل میں تو ہی تھی تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو جا ہے ہر ایک زلے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جل جلالو مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالو تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک سز میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل